سب لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے بال آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آ گئی پہ یہ یہ آہ کی قسمت ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشک کی قیمت یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی گئے شکر خدا کے آج گڑی اس سفر کی گئے جس پر نثار جان پلا ہو کی گئے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی گرمی سے دربار نبی سے گرمی ہے تب ہے درد ہے کلپت سفر کی ہے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے ہم اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے یہ راہ ڈر کی ہے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھل کی چاندنی تو پغر دو پگھر کی ہے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام لائی ہے گلزار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اس کے تو پین حج بھی خدا نے کرا دیے اس کے تو پین حج بھی خدا نے کرا دیے مراد حاضری اس پاک در کی گئے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سب لائی ہے گلدار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کعبے کا نام تک نہ لیا پہ باغی کہا کعبے کا نام تک نہ لیا ہی نام پوچھا تھا ہم سے جس نے کی دھر گئے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہم پر درود حجر تک کرے سلام ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے تحیت شجر کی ہے ان پر درو جن کو کسے بے کہے ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے خبر بے خبر کی ہے جنو بشر سلام کو حاضر گئے سلام جنو بشر سلام کو حاضر گئے السلام یہ بار گا مالک جنو بشر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے شمسوں قمر سلام کو حاضر گیا سلام شمس و قمر سلام کو حاضر گیا سلام خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سنگو شجر سلام کو حاضر گیا سلام کل میں سے تر زبان دار درخت حجر کی ہے درخت و حجر کی ہے سب بحر بر سلام کو حاضر ہے السلام تملی کنی کے نام تو ہر بحر بر کی ہے ہر بحر بر کی ہے عرض و اثر سلام کو حاضر ہے السلام مل جائے بار دعا و اثر کی ہے دعا و اثر کی ہے شوری دسر سلام کو غازر گئے السلام شوری سر سلام کو حاضر ہے السلام راحت انہی کے قدم میں شوری دسر کی گئے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا آئی ہے گلدار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہستا جگر سلام کو حاضر ہے السلام مرہم یہی کی خاک تو خستہ جگر کی ہے پستہ جگر کی ہے سب خوش کو تر سلام کو حاضر ہے السلام یہ جلوہ گاہ مالک ہر خوش کو سر کی ہے ہر خوش کو سر کی ہے سب کر سلام کو حاضر ہے السلام تو پی یہی تو خاک پہ حل کر کی ہے ہر کرن پر کی ہے اہل نظر سلام کو گازر گیا سلام اہل نظر سلام کو گازر گیا سلام یہ گرد کی تو سرما سا بہلے نظر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی گے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے بھاتی نہیں ہم دم مجھے جلت کی جوانی بھاتی آتی نہیں دم مجھے کی جوانی سنتا نہیں زاہد سے میں غوروں کی کہانی سنتا نہیں زاہد سے میں غوروں کی کہانی الپت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے یہ پیاری پیاری پیاری تیرے کان باہ کی یہ پیاری پیاری پیاری تیرے کانا باغ کی سرد کی آب و تاب سے آتش سفر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی شکر خدا نوید نہ و زفر کی گئے الفت پت کے مجھے سایہ دیوار نبی سے دیوار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے مومن ہوں مومنوں پیرا پر رحیم ہوں مومن ہوں ممین مومین رحیم ہو سارے کو خوشی نظر کی ہے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام لائی گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے حاجت خبر کی ہے آ کچھ سنا دے عشق کے بونوں میں اے رضا آ کچھ سنا دے عشق کے بونوں میں اے رضا مشتاق تب لذت سوزے جگر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سوانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے ہوا یہ کدھر کی ہے کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے صدا کس گجر کی ہے ڈالے ہری ہری نے بری بری ڈالے ہری ہری ہے تو بالے بری بری کشتیں عمل پری گئے بارش کدھر کی گئے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی گئے گلزار نبی سے آیا آیاگ بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کرے ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے سوپا خدا کو کو تجھ یہ عظمت سفر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سنبھالائی ہے گلزار نبی سے آ آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کالک جلی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے تمنا حجر کی ہے ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالے بارس رہے گئے کی در کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی گئے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے برسات کے جانے والوں پہ گوہر کروں ابرے کرم سے عرض میزا بزر کی ہے میزا بزر کی ہے آغوش شوق کھولیں گے جن کے لیے حتیم آغوش شوق کھولیں گے جن کے لیے حتیم وہ پھر کے دیکھتے یہ دھن کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہاں رہے مدینہ واپل ذرا تو جا ہاں رہے مدینہ واپل ذرا تو جا پاؤں رکھنے والے جا و سر کی گئے ماروں قدم قدم پہ کے گردم دم کے جان لو راگ جا پزا میرے مولا کے در کی ہے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش پہ یہ آگ کی قسم ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت تو پائے ملا ہے مجھے سرکار نبی سے گھڑیاں گری گے برسوں کی کی یہ شب گھڑی پھری گھڑیاں برسوں یہ شب گھڑی پھری مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وز سر کی ہے جہاں وضع سر کی ہے میراج کا سماگ کانا پہنچے زائرو میراج کا سماگ کانا پہنچے زائرو کرسی سے اونچی کرسی سی پاک در کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سادین کا قرآن ہے پہنچے جرمٹ کیے گے تارے تجلی قمر کی ہے محبوب رب عرش ہے سرز قبہ میں پہلو میں جلوہ گا عتیق و عمر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار بار نبی سے چھائے ملائی کا لگاتار ہے درود بدلے گئے پہرے بدلے میں بارش درر کی ہے بارش درر کی ہے ستر ہزار صبح ہے ستر ہزار شام کیوں بندگی یہ و رخ آٹھوں پہر کی ہے آٹھوں پہر کی ہے جو ایک بار آئے تو بار آنا گے رخصت بار گاہ سے بس اس قدر کی ہے بس اس قدر کی ہے تڑپا کرے بدل کے پھرانا کہاں نصیب بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے پرندے کو پر کی ہے وائے بے کسی تمنا کے اب امید دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سہر کی ہے نہ شب کو سہر کی ہے یہ بدلی نو تو کروڑوں کی آس جائے اور بار گاہ کی ہے تر کی ہے معصوم کو گئے عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی ہے سلا عمر بھر کی ہے زندہ رہے تو حاضری بار کا نصیب زندہ رہے تو حاضری ہے بار نصیب مر جائے تو حیات ابد ایش گھر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سب لائی گئے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کیوں ج و خواب میں دیکھی کبھی یہ شہر کیوں تاج خواب میں دیکھی کبھی یہ شہر جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے گدایا نے در کی ہے میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے شفاعت نگر کی ہے آسی بھی ہے چہیتے یہ تیباغ زاہدو دو آسی بھی ہے چہیتے یہ تیباغ زاہدو دو نہیں کے جانچ جہاں شر کی ہے مکان نہیں کے جانچ جہاں خیر و شر کی ہے جہاں خیر و شر کی ہے کعبہ ہے بے جو منارا شمن مگر ساری بہار دلہن دولہا کے گھر کی ہے دولہا کے گھر کی ہے کعبہ دلہن ہے تربت اطہر نئی دلہن یہ رش کے آپ وہ غیرت پمر کی ہے غیرت پمر کی ہے دونوں بنی سجیلی نیلی بنی مگر دونوں بنی سجیلی نیلی بنی مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن قبر کی ہے آیا ہے بلا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائیے گلزار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے کس اونچے گھر کی ہے عرش بری پہ کیوں نہ ہو پھر دوست کا دماغ اتری ہوئی شبیح تیرے بام در کی ہے تیرے بام در کی ہے وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات ادنا چاور اس میرے دولہ کے سر کی ہے ادنا نشاور اس میرے کے سر کی ہے میرے کے سر کی ہے پیغام زبا لائی گئے گلزار نبی سے آیا گئے بلا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کف بے حیا آئیں کے یہ اور تیرے حضور ہاں تو کریم ہے تیری خون ادھر گزر کی ہے تیری تیزر گزر کی ہے تجھ سے چھپاؤں تو کر کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے توقع نظر کی ہے جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا موتوں کیا شور جا بھی سگے بے گنر کی کیا شور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے سگے بے ہنر کی ہے اس بے آیا کے یہ منہ اور تیرے حضور ہاں تو قریب ہے تیری خود گزر کی ہے تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے کیا بھی کسی سے نظر کی ہے جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں کیا پرسی شور بھی سگے بے ہنر کی ہے سگے بے ہنر کی ہے مجرم بلائے آ آئے جاؤں کہے گا پھر رد گو کبھی شان کریموں کے در کی ہے کریموں کے در کی ہے سرکار ہم گواروں میں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے یہی بھیک بھر کی ہے لبوا کے کہ ہے پھیلی گئی جو بیاں اپنے مزے کی بھیک تیرے پاک کی ہے تیرے پاک کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ نہ حاجت اگر کی ہے نہ حاجت اگر کی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے گی داتا کی دین تھی کہاں اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے بس ہاتھ بھر کی ہے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے اس گل کے آگ کس کو ہوس بر گوبر کی ہے ہوس بر گوبر کی ہے شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے یہ شہد وہ تو پھر کس پروا شکر کی ہے یہ شہد ہو تو پھر کس پروا شکر کی ہے پروا شکر کی ہے سن کی وہ دیکھ باد پات کے دے ہوا سن کی وہ دیکھ باد پات کے دے ہوا ہاں ہاں دے ہوا سن کی وہ دیکھ پات کے دے ہوا یہ آب تر کی ہے یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے تیرے دامان تر کی ہے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے در دربار نبی سے دربار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے sí.